سیدنا ذوالغرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا جب کہ آپ چل رہے تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول جب اونٹوں کے باڑوں میں ہی نماز کا وقت ہو جائے تو کیا ہم ان میں نماز پڑھ لیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے کہا کیا ہم ان کے گوشت سے وضو کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اس نے کہا کیا ہم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ دیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اس نے کہا کیا ہم ان کے گوشت سے وضو کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں حدیث نمبر سات سو ستانوے مسند احمد